السلام علیکم in this session we are going to continue and conclude our discussion on reliability looking at whatever we have learn so far we know that reliability of a measure or a test is about the consistency of scores the index of reliability or the coefficient of reliability tells how far can you a measure to give us the same results on different occasions see or reliability is about when a person is re exam when a person is re examined on two similar sets of test or items what type of scores or what type of pattern can we attain رٹی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کنسٹینسی یا رک ٹیسٹ کی ٹرس وردی نیس ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم ایک ٹیسٹ کو ایک شخص کو ایک سے زیادہ موقعوں پر دیں تو اس کے اسکورس کتنے کنسٹینٹ ہوں گے کتنے ملتے جلتے ہوں گے یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹیسٹ کی بجائے دو بہت ملتے جلتے ٹیسٹ ہوں جو آلموسٹ ایک دوسرے کا نیم البدل ہو سکتے ہیں اور اگر ایک موقع پر یہ پہلا ٹیسٹ دیا جائے اور دوسرے موقع پر دوسرا ٹیسٹ دیا جائے تو دونوں کے اسکورز میں کس قدر مماثلت یا کس قدر تعلق یا کس قدر کو پایا جائے گا اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایک ٹیسٹ کو ایک ہی دفعہ دیں لیکن اس کے آئٹمس کو دو حصوں میں اس طرح سے تقسیم کر دیں کہ آدھا حصہ ایک ٹیسٹ کنسیڈر ہو اور آدھا حصہ دوسرا ٹیسٹ کنسیڈر ہو اور اس کے بعد ہم دونوں حصوں کے جو نتائج ہیں یا اسکورس ہیں ان کا آپس میں کوریلیشن دیکھیں یہاں ہمیں یہ بات ہر وقت یاد رہنی چاہیے کہ کوریلیشن وہ بنیادی کانسیپٹ ہے جو کہ ریلائبلٹی میں استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی طرح کے دو اسکورس ہونے چاہیے دو سیٹس آف اسکورس اور ہم ان کی کوریلیشن دیکھتے ہیں اگر وہ ساتھ ایک ساتھ بڑھ رہے ہیں اور ایک ساتھ گھٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ریلائبلٹی زیادہ ہوگی ہم اس کے لیے کنسسٹنسی کا لفظ اسی لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم توقع کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم ایک ٹیسٹ کو استعمال کریں اور ایک سے زیادہ مواقع پر استعمال کریں تو وہ ٹیسٹ ہمیں وہی ریزلٹس یا بہت ملتے جلتے ریزلٹس دے کیونکہ اگر ایک ٹیسٹ ہر موقع پر ایک مختلف طرح کے ریزلٹس ایک ہی شخص کے بارے میں یا ایک ہی گروپ کے بارے میں ہمیں دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیسٹ جو ہے وہ ڈپینڈیبل نہیں ہے اگر آپ نے کسی شخص کو آج ایک ذہین شخص ثابت کیا اپنے ٹیسٹ کی مدد سے اور کل وہی ٹیسٹ اس شخص کو ایک بلو ایوریج ذہانت کا مالک انسان ظاہر کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ٹیسٹ ایسا ٹیسٹ نہیں ہے جس کو آپ بھروسے کے ساتھ کانفیڈینس کے ساتھ ٹرسٹ کے ساتھ آئندہ بھی استعمال کرنا پسند کریں گے کیونکہ یہ ٹیسٹ آپ کو وہ ریزلٹس نہیں دے رہا جیسے کہ آپ چاہ رہے ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم اس ٹیسٹ کو کسی شخص کے ساتھ بار بار استعمال کریں یا اس سے ملتے جلتے لوگوں کے ساتھ اس کو استعمال کریں تو اس کے اسکور میں مفاصلت ہو اس کی روٹ پہ یا اس کی بنیاد میں ہمیں یہ تصور بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ٹیسٹ جب بنائے جاتے ہیں تو ان کو ایک نارمیٹو سیمپل کے اوپر اسٹینڈرڈائز کیا جاتا ہے اور جو ریزلٹس ہم نے نارمیٹو سیمپل سے حاصل کیے ہوتے ہیں ان کو ہم باقی پاپولیشن پر یا باقی گروپس کے اوپر جنرلائز کرتے ہیں اب اگر ایک ٹیسٹ ریلائبل ہی نہیں ہے تو اس کو جنرلائز کرنا دوسرے لوگوں پر یا وائڈر پاپولیشن کے اوپر ایک غلط فیصلہ ہوگا جس کا مطلب یہ ہوا کہ نارمیٹو سیمپل کے ریزلٹس کو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جب انہیں ٹیسٹ کو ہم اپنے اوپر استعمال کریں گے یا کسی اور گروپ پہ یا کسی اور پاپولیشن پہ استعمال کریں گے تو ویسے ہی ریزلٹس آئیں گے یا نہیں اور اگر ویسے ہی ریزلٹس دوبارہ نہیں آئیں گے تو ہم کسی بھی ٹیسٹ کو ایک اسٹینڈرڈ یا ایک نام کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے مثلاً ایک ٹیسٹ اگر آپ نے ایک بہت بڑے گروپ کو دیا اور ایوریج انٹیلیجنس 100 ہنڈریڈ آ گئی اور آپ نے یہ کہا کہ ہاں اگر ہم اور اسی طرح کے گروپس کو یا ملتے جلتے لوگوں کو یہی ٹیسٹ دیں گے اور ان کی ذہانت اگر 100 ہنڈریڈ آئے گی تو ہم کہیں گے کہ وہ لوگ ایوریج انٹیلیجنس کے مالک ہیں یا اگر وہ 100 سے زیادہ اسکور لیتے ہیں تو آپ ان کو ابو ایوریج کہہ سکتے ہیں اور 100 سے کم اسکور والے کو بلو ایوریج کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بات کانفیڈینس کے ساتھ صرف اسی وقت کہی جا سکتی ہے جب ہمارا ٹیسٹ ریلائبل ہوگا ریلائبلٹی میجر کرنے کے لیے ہم دیکھ چکے ہیں کہ بہت سے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں آپ ٹیسٹ ریلائبلٹی استعمال کر سکتے ہیں آپ پیرل فارمز یا آلٹرنیٹ فارمز ریلائبلٹی استعمال کرتے ہیں اسپلٹ ہاف میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے پھر کچھ اور ٹیکنیکس ہیں جیسے کہ کوڈر ریچرڈسن یا کوفیشنٹ الفا ان میں سے جو بھی میتھڈ آپ استعمال کریں اس میں سب سے پہلے ہمیں ذہن میں یہی رکھنا ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کس طرح سے استعمال کیا جائے گا کیا ایک ہی ٹیسٹ مختلف موقعوں پر استعمال ہوگا یا اس کے مختلف حصے ہوں گے یا اس کے مختلف فارمیٹس اگر ہم دیکھیں تو ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی جو ہے اگر ہم اس کو حاصل کرتے ہیں تو اسے ہمیں کنسٹینسی معلوم ہوتی ہے over a period of time from one occasion to another occasion یعنی ایک ٹیسٹ اگر آپ نے آج کسی کو دیا اور دو ہفتے کے بعد وہی ٹیسٹ ان کو آپ دوبارہ دیتے ہیں اور پہلے اسکورس کو دوسرے اسکور کے ساتھ کو ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ ہماری ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی ہوگی آلٹرنیٹ فارم ریلائبلٹی میں ہم ایک ہی ٹیسٹ کے دو آلٹرنیٹ فارمز یا پیرل فارمز استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے اور ریسرچ میں دیکھا گیا کہ جب آپ ایک ہی ٹیسٹ کو دوسرے موقع پر دوبارہ سے ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو جو ٹیسٹ ٹیکرز یا ایگزامنیز ہیں ان میں تھوڑا سا پریکٹس افیکٹ آ جاتا ہے کنٹینٹ سے واقف ہو جاتے ہیں تھوڑی سی فیسلٹی آ جاتی ہے کنوینئنس محسوس کرتے ہیں ان کو کچھ پرابلمس کو اٹمپٹ کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ جاتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ سوالوں کا جواب وہ گھر جا کے سیکھ لیں اگر ان کو آئٹم یاد رہ جائے اور وہ گھر جائیں اس کو حل کر کے دیکھیں اور اگلی دفعہ جب وہی ٹیسٹ کریں تو ان کے ریزلٹس پہلے سے مختلف اور پہلے سے بہتر آ جائیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ سارا عمل ٹیسٹ ری ٹیسٹ کا عمل بورنگ لگ سکتا ہے وہ فٹیکڈ ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی توجہ اس ٹیسٹ میں نہ رہے اور وہ بے دلی کے ساتھ دوسری دفعہ وہ ٹیسٹ کریں جس کا مطلب ہے کہ ان کا اسکور پہلے سے برا بھی آ سکتا ہے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ سوچا گیا کہ ایسے ٹیسٹ بنائے جائیں جن کے دو فارمیٹس ہوں یا دو سے زیادہ فارمیٹس اور ان کو مختلف اوکیزنس پر ایڈمنسٹر کیا جائے لیکن ضروری ہے کہ دونوں ورژن یا تینوں ورژن جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ ورژنس آئیڈینٹیکل تو نہ ہوں لیکن بہت سملر ہوں کسی بھی وقت ہم فارم اے کو فارم بی کی جگہ اور فارم بی کو فارم اے کی جگہ استعمال کر سکتے ہوں اس طرح سے پریکٹس افیکٹ جو ہے وہ خاصی حد تک کنٹرول ہو جائے گا بلکہ ختم ہو جائے گا اس طرح کی ریلائبلٹی کو ہم آلٹرنیٹ فارمز ریلائبلٹی کہتے ہیں آ, لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ فٹیک کا افیکٹ پھر بھی آ سکتا ہے بوریت کا افیکٹ ہو سکتا ہے ایٹریشن ہو سکتی ہے کچھ لوگ پہلے موقع پہ ٹیسٹ دینے تو آ گئے لیکن دوسرے موقع پر وہ آ, کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور پرسنل وجہ سے وہ ٹیسٹ دینے نہیں آ پائے جس کا مطلب ہے کہ آپ کے سیمپل کا سائز جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے اس چیز سے بچنے کے لیے ایک اور طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے جس میں ایک ہی ٹیسٹ کو ایک ہی دفعہ ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے لیکن ازیوم کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹ دراصل دو حصوں پر مشتمل ہے اس کے آئٹمس کو کے وقت دو حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے اور دونوں حصوں کو الگ الگ ٹیسٹ کنسیڈر کرتے ہوئے ان کے اسکورس کی کوریلیشن ایک دوسرے کے ساتھ دیکھی جاتی ہے ایسا کرنے سے وہ جو وقت کا ایک ویریبل بیچ میں آ گیا تھا فٹیک کا فیکٹر تھا پریکٹس کا فیکٹر تھا یہ سب کچھ کنٹرول ہو جاتا ہے عام طور پہ ٹیسٹ کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کے لیے ایسا نہیں کیا جاتا کہ پہلے 50% پرسینٹ آئٹمس کو ایک پارٹ یا ایک ہاف کنسیڈر کیا جائے اور دوسرے 50% پرسینٹ کو دوسرا ہاف اس کی ایک بہتر آپشن یہ ہے کہ آپ odd and even number items کو علیحدہ علیحدہ کر لیتے ہیں ان کو دو الگ سیٹس آف اسکورس کنسیڈر کرتے ہیں مگر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم ٹیسٹ کو ہاف میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور جو ریلائبلٹی ہے وہ فل ٹیسٹ کی بجائے ہاف ٹیسٹ کی ریلائبلٹی ہو جاتی ہے اس چیز کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم کریکشن کے لیے ایک فارمولا استعمال کرتے ہیں اسپیئرمین براؤن کا جس کی مدد سے جو ہم نے ٹیسٹ کو ہاف میں کنورٹ کیا تھا اس چیز کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے اور پھر ہم ایک ریلائبلٹی کو حاصل کرتے ہیں یہ طریقہ اس لحاظ سے دوسرے میتھڈ سے بہتر ہے لیکن جیسا کہ ہم نے کہا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آئٹمس بہت ملتے جلتے ہوں ان کا ڈیفیکلٹی لیول ایک سا ہو اور ان کو جب ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو دونوں حصوں میں ایک ہی طرح کے ایک ہی نوعیت کے ایک ہی ڈفیکلٹی لیول کے آئٹمس چلے جائیں اس کے علاوہ کچھ اور میتھڈ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں مثلاً کوڈر ریجن میتھڈ یا ہم کو ایفیشنٹ الفا بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ہم جو بھی میتھڈ اختیار کریں گے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں کوریلیشن استعمال ہوتا ہے کچھ میں ہم کریکشن فیکٹر استعمال کرتے ہیں کچھ میں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اس سے بھی زیادہ جو چیز یاد رکھنے کی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ ریلائبلٹی کو جب کیلکولیٹ کر رہے ہوں اپنی پریکٹیکل لائف میں ریسرچ کے مقصد کے لیے یا ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے دوران تو آپ مینولی اس کو کیلکولیٹ کریں آپ اگر کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں اور ایس پی ایس ایس استعمال کرتے ہیں تو کمپیوٹر میں یہ آپشنز اویلیبل ہیں آپ صرف اپنی ڈیٹا انٹری کرتے ہیں اور بڑی آسانی سے ریلائبلٹی کو ایفیشنٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس پارٹ میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی چیزوں کی اور کچھ ایسے فیکٹرز کی جو کہ کسی بھی ٹیسٹ یا کسی میجر کی ریلائبلٹی کو متاثر کر سکتے ہیں ہم یوں تو جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کنسٹرکشن اور ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے دوران بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ٹیسٹ ریلائبلٹی پر بری طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہیں مثلاً اگر ٹیسٹ کے آئٹمس کو بہت اچھی طرح سے پلان نہ کیا جائے اچھی طرح سے ورڈ نہ کیا جائے کیئرفلی ڈیزائن نہ کیا جائے ان کی ڈیفیکلٹی لیول کو ترتیب نہ دیا جائے جس پاپولیشن یا جس سیمپل کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے اس کو مد نظر نہ رکھا جائے اس کی کوگنیٹو لیول اور ابلٹی کو نظر انداز کر دیا جائے کلچرل بیک گراؤنڈ کو یا وربل ابلٹی کو نظر انداز کر دیا جائے اس طرح کی چیزوں کو اگر ذہن میں نہ رکھا جائے اور ٹیسٹ خود سے ہی بنا دیا جائے اور اس کو آپ استعمال کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ریلائبلٹی ہمیں اس اچھے طریقے سے حاصل نہ ہو جو ہمیں حاصل ہو سکتی اگر ہم نے ٹیسٹ کو کیئرفلی ڈیزائن کیا ہوتا کیئرفلی کنسٹرکٹ کیا ہوتا کیئرفلی ورڈ کیا ہوتا اور کیئرفلی ایڈمنسٹر کیا ہوتا آپ جانتے ہیں کہ ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن بذات خود ایک سورس آف ایرر ہو سکتا ہے اگر ٹیسٹ کو اچھی طرح سے ایڈمنسٹر نہ کیا جائے شور و غل وہاں پہ موجود ہو ٹیسٹ کی انسٹرکشن جو ہیں وہ کلیئرلی نہ دی جائیں یا جو ایگزامنر ہے وہ اچھی طرح سے ٹیسٹ ٹیکرز کے ساتھ پیش نہ آئے تو یہ تمام فیکٹر جو ہے ریلائبلٹی کو متاثر کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں جو ٹیسٹ دینے والا ہے اس کی پرسنالٹی ٹیسٹ کرنے والا اس کی پرسنالٹی یہ دونوں فیکٹرز بھی ایسے ہیں جن کی وجہ سے ریلائبلٹی متاثر ہو سکتی ہے چنانچہ ٹیسٹ ایڈمنسٹر کرتے ہوئے ڈیزائن کرتے ہوئے اور اس کی ریلائبلٹی کو میجر کرتے ہوئے یا کیلکولیٹ کرتے ہوئے ہمیں ان تمام چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ٹیسٹ ریلائبلٹی کو کم یا زیادہ کر سکتی ہیں اس حصے میں ہم دو ایسی چیزوں کی بات کریں گے ایک تو یہ کہ جب ہم اورل ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس سے ریلائبلٹی کیسے متاثر ہو سکتی ہے اور ان فیکٹرس کو کس طرح سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور دوسرے یہ کہ وہ ٹیسٹ جن میں اسپیڈ کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور وہ اسپیڈیڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں ریلائبلٹی کس طرح سے متاثر ہو سکتی ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں oral oral test test test کی as the the the very name shows are in which examinee gives the response not the test which are paper pencil test جو ایگزامنی ہے یا ٹیسٹ ٹیکر جو ہے اس کے جوابات یا اس کے سولوشن جو ہے وہ کسی پیپر کو ریکارڈ نہیں کرتا نہ وہ ان کو لکھتا ہے وہ زبانی اپنے جوابات دیتا ہے اور انہیں جوابات کو ایویلویٹ کرتا ہے ایگزامینر اب اگر یہ ایویلویشن ایک سے زیادہ ایگزامینر کر رہے ہیں تو اس میں ایک اور ویریبل آ جاتا ہے وہ ہے انٹر ریٹر یا انٹر ایگزامینر ریلائبلٹی کنسسٹنسی اور ان کی آپس کی اسکورنگ اور اس میں مماثلت جہاں پر ایک ایگزامینر جو ہے وہ ٹیسٹ کو ایویلویٹ کر رہا ہے اس میں اس بات کا چانس ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے پورا جواب نہ سنا ہو کوئی حصہ وہ مس کر دے ہو سکتا ہے ٹیسٹ ٹیکر نے کچھ الفاظ پر زیادہ زور دیا ہو اسٹریس کیا ہو کچھ الفاظ بھلا دیے ہوں لیکن کیونکہ ایگزامینر جو ہے وہ بھی ایک انسان ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں کو وہ غلط سن لے یا نظر انداز کر دے یا اس جواب کو جب وہ ریکارڈ کر رہا ہے اس دوران ایگزامنی نے کچھ اور چیز کہہ دی یا کوئی ایسا دکھایا جو کہ اس نے نگلیکٹ کر دیا نظر انداز کر دیا یا اگنور کر دیا دوسری جانب اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ ایگزامینر استعمال کیے جائیں ایک سے زیادہ ریٹرز ہوں مگر اس میں یہ ایشو آ سکتا ہے کہ دو ریٹرز یا تین ریٹرز یا چار ریٹرز جب اپنی اپنی اسکورنگ کریں گے تو ان کو کس طرح سے اکٹھا کیا جائے گا اس کو کس طرح سے ایک اسکورنگ میں کنورٹ کیا جائے گا talk about paper pencil there is no issue of inter reliability there is no issue of missing any response because every one he fixed right answer no matter who marks no matter who is the valuator no matter who is اگر the performance the person the test taker will get the same scores آپ کا جواب اگر درست ہے تو کوئی بھی شخص اس کو درست مارک کرے گا کیونکہ آپ کا جواب ایک آنسر کی کی مدد سے مارک کیا جا رہا ہے ایسے ٹائپ میں آ, یہ تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے کیونکہ کسی سوال کا ایک درست جواب نہیں ہوتا جواب کی بہت سی ویریشن ہو سکتی ہیں اب اگر یہی جوابات زبانی دیے جا رہے ہیں تو اس میں کچھ اور پرابلمس آ سکتے ہیں چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ اورل ٹیسٹ میں خاص طور پہ جب ہم اچیومنٹ کے ایریا میں بات کر رہے ہیں ایڈمیشن کے وقت ایسا ہو سکتا ہے جاب پلیسمنٹ کے لیے ہو سکتا ہے انٹرنشپ کی سلیکشن کے لیے اس طرح کے ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں ریکروٹمنٹ کے وقت اس طرح کے ٹیسٹ استعمال ہو سکتے ہیں اس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ اگر ریٹرز ایک سے زیادہ ہوں اور ان میں آپس میں کسی طرح کی ایک مماثلت ہو یا یونیفارمٹی ہو تو ریلائبلٹی جو ہے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے اورل ٹیسٹ میں ایگزامنی فیکٹرز بھی اہم ہیں اور ایگزامنر فیکٹرز بھی ایک اہم ویریبل کا کردار ادا کرتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ اورل ٹیسٹ کی ریلائبلٹی عام طور پر اپنے جیسے دوسرے ریٹن ٹیسٹ کے مقابلے میں کم ہوتی ہے اور بنیادی طور پہ اس میں جو فیکٹر اہم ہے وہ یہی ہے کہ ایگزامینر کا اس میں کیا کردار ہے اور وہ جوابات کو کس طرح سے کنٹرول کر رہا ہے اس سلسلے میں کچھ ریسرچز کے نتیجے میں کچھ ایسی سجیشنز دی گئی ہیں جن کی مدد سے ان ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کو ہم پہلے سے بہتر بنا سکتے ہیں مثلاً کچھ ریسرچرز نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ جب ایگزامنی اپنے جواب دے رہا ہو تو وہ جوابات جو ہے ان کو الیکٹرانکلی ریکارڈ کر لینا چاہیے جس کا مطلب ہے کہ the responses of the test taker will be recorded they will be there and they can be replayed again and again if the rater or the raters have any problems in understanding the response, for example, if it is not clearly uh, phrased or clearly uttered, then the recording can be used. It can be reviewed and it can be replayed. ایسا کرنے سے دیکھا گیا کہ ٹیسٹوں کی ریلائبلٹی خاصی امپروو ہوگی ایک اور دوسری چیز جو مختلف ریسرچز کے بعد سامنے آئی اور جو کہ ریکمینڈ کی گئی وہ یہ ہے ایگزامنی کو اس بات کی تربیت دی جائے اور یہ انسٹرکشن دی جائے کہ اپنا جواب دینے سے پہلے اس کو ریکارڈ کروانے سے پہلے وہ اچھی طرح سے جواب کے بارے میں سوچ لے اور پھر اپنا جواب ریکارڈ کرائے یہ دیکھا گیا کہ اس کو استعمال کرنے سے بھی ریلائبلٹی پہ فرق پڑا اور وہ پہلے سے بہتر ہو گئی اس کے علاوہ بھی کچھ سجیشنز ہیں جو مختلف ریسرچرز نے اور ٹیسٹ نے اس بارے میں دی ہیں oral test should be carefully designed before the actual administration of the test some model than one rater should be used یہ تین ایسی ریکمینڈیشنس ہیں جن کو کافی افیکٹو پایا گیا سب سے پہلے تو یہی کہ جب ہم اورل ٹیسٹ بنائیں تو ان کو بہت کیئرفلی ڈیزائن کرنا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس ٹیسٹ کے جو آئٹمس ہیں ان کے جوابات زبانی ریکارڈ کیے جائیں گے دوسری بات یہ کہ جب ہم اس کو ایڈمنسٹر کر رہے ہوں تو کوشش کی جائے کہ ایک سے زیادہ ایگزامینرز ہوں ایک سے زیادہ ریٹرز ہوں تاکہ یہ فیکٹر جو ہے ہیومن ایرر کا فیکٹر جو ہے وہ ہم ریموو کر سکیں اکیلا ریٹر یا سنگل ایگزامنر جو ہے ہو سکتا ہے اسے کچھ چیزیں مس ہو جائیں لیکن اگر ایک سے زیادہ ریٹرز ہوں گے تو وہ کوئی ایلیمنٹ جو ہے وہ مس نہیں کریں گے دیکھا گیا ہے کہ جب اس طرح کی سجیشنس پر عمل کیا گیا اور ٹیسٹوں کی ریلائبلٹی کو میجر کیا گیا تو خاصی بہتر ہوگی اور اکثر ٹیسٹ کی ریلائبلٹی پوائنٹ سکس زیروز سے لے کے پوائنٹ سیون زیروز تک میں آ گئی ہم جانتے ہیں کہ ریلائبلٹی انڈیکس جو ہے ہے اور ایک سے سے ون زیادہ نہیں ہوتا the closer value is to one the better it is جتنا زیادہ آپ ون کے نزدیک جاتے جائیں گے آپ کا کوریلیشن زیادہ ہوگا اور یہی بات جو ہے وہ ریلائبلٹی انڈیکس یا ریلائبلٹی کو بھی پوری اترتی ہے چنانچہ اگر کوئی ٹیسٹ کم ریلائبلٹی والا تھا اور اس کی ریلائبلٹی پوائنٹ سکس زیروز میں یا پوائنٹ سیون زیروز میں آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاصی بہتر ہو گئی ہے چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اورل ٹیسٹ میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے ایگزامنی کی طرف سے بھی اور ایگزامینر کی طرف سے بھی لیکن ہم ان غلطیوں کو ریموو کر سکتے ہیں ان شارٹ کمنگس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں اور رسپانسز کو الیکٹرانکلی ریکارڈ کر لیں اگر ہم نے اس آئٹمس کو بہت کیئرفلی فریز کیا ہو اگر ہم ٹیسٹ ٹیکر کو پہلے تھوڑی سی ریہرسل کروا دیں اس کو سوال کا جواب دینے کا طریقہ سکھا دیں کچھ ٹیسٹ آئٹم جو ہیں یا پریکٹس آئٹمس پہلے وہ کروا دیں اور اگر ہم ایک سے زیادہ ریٹس استعمال کریں اگر یہ تمام چیزیں کی جائیں گی تو اورل ٹیسٹ کی ریلائبلٹی جو ہے اس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسی بہت سی سچویشن ہیں جن میں اپنی ویکنس کے باوجود اورل ٹیسٹ ہی استعمال کیے جائیں گے تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ ان کو بہت زیادہ ریلائبل بنایا جا سکتا ہے ایک اور چیز اور ایک اور طرح کے ٹیسٹ جو کہ ٹیسٹ ریلائبلٹی کو متاثر کر سکتے ہیں وہ ہیں اسپیڈ ٹیسٹ یا اسپیڈ ٹیسٹ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اسپیڈ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہے جس میں ٹیسٹ کرنے کی اسپیڈ بہت اہمیت رکھتی ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیکر کتنی اسپیڈ کے ساتھ ٹیسٹ مکمل کرتا ہے اسپیڈ ٹیسٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ٹائم فیکٹر ایک اہم فیکٹر ہے اسپیڈ ٹیسٹ میں بہت سے آئٹمس ہوتے ہیں بنیادی طور پر آسان آئٹمس ہوتے ہیں لیکن جو ٹائم لمٹ دی جاتی ہے اس میں وہ آئٹمس مکمل ہو نہیں سکتے اگر آپ کی اسپیڈ تیز ہے بہت تیزی کے ساتھ آپ وہ آئٹمس کر سکتے ہیں تو آپ اس میں میکسیمم اسکور حاصل کر سکتے ہیں جتنا کہ آپ کے لیے ممکن ہے لیکن پورے آئٹمس کرنا اور تمام آئٹمس ٹھیک سے کرنا شاید مشکل ہو بنیادی چیز یہ نہیں ہے کہ آئٹمس مشکل تھے اس لیے آپ اس میں پورا اسکور حاصل نہیں کر سکتے اصل چیز یہی ہے کہ آئٹمس اتنے زیادہ ہوں گے کہ آپ اس کو اس ٹائم میں اور یا یوں کہہ لیجیے کہ ٹائم اتنا کم ہوگا کہ آپ اس ٹائم میں تمام آئٹمس نہیں کر سکتے ادر وائز اسپیڈ ٹیسٹ میں جو آئٹمس ہیں وہ آسان آئٹمس ہوتے ہیں uniformly easy items are use in speed test یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اگر ایک عام ایوریجبلٹی کا انسان اگر اس کو بہت ٹائم دے دیا جائے تو شاید وہ تمام کے تمام آئٹمس ٹھیک سے حل کر لے اور ٹائم ٹیسٹ کا اسی حساب سے طے کیا جاتا ہے کہ اس کو لوگ پورا نہ کر پائے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیسٹ میں ہم کس چیز میں ڈیفرینشیٹ کریں گے we will be differentiating between people who can do the test and those who can not do the test people who have a good speed of attempting items and people who do not have a good speed of attempting items because otherwise we know that the items are simple and uniformly easy in these test on the other hand we have power test power test test سے مختلف ہے پاور ٹیسٹ میں بنیادی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ٹیسٹ کے آئٹمس کوئی شخص ٹائم ٹائم میں انف میں کتنے کر سکتا ہے اور کتنے ٹھیک کر سکتا ہے پاور ٹیسٹ میں ٹائم لمٹ اس طرح سے استعمال نہیں کی جاتی جس طرح سے ایک ٹیسٹ میں پاور ٹیسٹ میں you have ample time you have enough time to complete the test but the items are of varying difficulty levels بہت آسان سے بہت مشکل آئٹمس اس ٹیسٹ میں ہوتے ہیں ٹائم کی لمٹ کچھ ایسی مشکل نہیں ہوتی آپ کے پاس خاصا ٹائم ہوتا ہے اگر آپ کو تمام آئٹم آتے ہوں اور آپ میں وہ تمام اسکلس ہوں جو کہ آئٹمس کے لیے درکار ہیں تو آپ وہ تمام آئٹمس کر سکتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ لیکن کر نہیں پاتے کیونکہ اس میں ڈفیکلٹ آئٹمس بھی ہیں چنانچہ اسپیڈ ٹیسٹ میں فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ آئٹمس آسان ہے لیکن اتنے آئٹمس ہیں اور اتنا ٹائم ہے کہ ہر شخص اس کو کر نہیں پائے گا پاور ٹیسٹ میں اس کے الٹ سچویشن ہے ٹائم خاصا دیا جاتا ہے لیکن آئٹمس اس طرح کے ان کی نیچر ایسی ہے کہ ہر کوئی جو ہے اس ٹیسٹ کو مکمل نہیں کر پائے گا نا why have you design these test like that because this is what we are testing if we have a test that can be attempted completely, accurately, successfully by everybody, then the test should not be called a test. It can be called an exercise, it can be called practice, but not a test. A test differentiates between people who know and people who do not know, people who are capable and people who are not capable, people who have learned a certain content and people who do not learn a certain content. People who know and people who do not know. چنانچہ دو طرح کے لوگوں میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم ٹیسٹ کو یا تو آسان آئٹم سے مشتمل کریں گے لیکن ٹائم لمٹ رکھ دیں گے تاکہ ہر کوئی اس کو کر نہ پائے اور یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ٹائم خاصا دے دیں لیکن آئٹمس کو مختلف ڈفیکلٹی لیول کا رکھیں اور یہ دیکھیں کہ ایک خاص حد ایسی آئے جہاں پہ جاننے والے اور نہ جاننے والے لوگ جو ہیں ان میں ڈفرینشیشن ہو سکے اب یہ ٹیسٹ ڈیولپر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کا ٹیسٹ بنائے گا کس پاپولیشن کے لیے ٹیسٹ بنا رہا ہے اور اس کو کس لیول کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے اسپیڈ ٹیسٹ کی ایک اچھی ڈسکرپشن جو کہ ہمیں اپنی ٹیکسٹ بک میں ملتی ہے وہ یہ ہے pure speed test is one in which individual difference depend entirely on speed of performance. Such a test is constructed from items of uniformly low difficulty, all of which are well within the ability level of the persons for whom the test is designed. The time limit is made so short that no one can finish all the items. Under these conditions, each person's score reflects only the speed with which he or she worked. دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاور ٹیسٹ جو ہے وہ کسی اور انٹینشن کے ساتھ بنایا گیا power test on the other hand has a time limit long enough to permit every one to attempt all items the difficulty of items is deeply graded and the test includes some items too difficult for every one to solve so that no one can get perfect score چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا ٹیسٹ اسپیڈ ٹیسٹ ہوگا یا اگر آپ کا ٹیسٹ پاور ٹیسٹ ہوگا تو ہمیں اس کو ڈیزائن کرتے وقت یہ تمام چیزیں مد نظر رکھنا ہوں گی کہ یہ ٹیسٹ کس کے لیے بنایا جا رہا ہے کس سیمپل کے ساتھ استعمال ہوگا کیونکہ اگر ہمیں سیمپل کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوگی تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ ٹیسٹ مشکل ہے یا آسان کیونکہ ایک ٹیسٹ جو ایک پانچ سال کے بچے کے لیے بہت مشکل ٹیسٹ ہو سکتا ہے سات سال کے بچے کے لیے شاید وہ مشکل نہ ہو اور جو ٹاسک ایک بیس سال کے شخص کے لیے بہت آسان ہے وہ شاید پندرہ سال کے ایک بچے کے لیے آسان نہ ہو جس کا مطلب ہے کہ ہم پاپولیشن کو اور سیمپل کو سامنے رکھیں گے اور اس کے حساب سے اپنے ٹیسٹ کو ڈیزائن کریں گے جب ہم اسپیڈ ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کو میجر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کے لیے ہم کون سا ریلائبلٹی پروسیجر استعمال کریں اسپلٹ ہاف ریلائبلٹی اس کے لیے زیادہ سوٹیبل میتھڈ نہیں ہے وہ اس طرح سے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیڈ ٹیسٹ میں آئٹمس جو ہیں they are uniformly easy and they go one by one in the same difficulty level almost the same difficulty level یعنی آئٹمس مشکل نہیں ہوتے ٹائم لمٹ مشکل ہوتی ہے اب اگر آپ نے اس کو اسپلٹ ہاف میتھڈ سے دیکھا اور اس کی ریلائبلٹی میجر کرنے کی کوشش کی اور آپ نے آڈ آئٹمس ایک طرف کر لیے ایون آئٹمس ایک طرف کر لیے تو آپ دیکھیں گے کہ کسی شخص نے مثال کے طور پر اگر پچاس آئٹمس ٹھیک کیے تھے تو پچیس آئٹمس اس کے آرڈ میں ٹھیک ہوں گے پچیس آئٹم اس کے ایون پارٹ میں ٹھیک ہوں گے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ایون ڈیفیکلٹی پر بیس تھا جو شخص آئٹم ون کر رہا ہے وہ آئٹم ٹو بھی کر لے گا اور جس نے آئٹم ٹین کیا ہے وہ آئٹم الیون کو بھی ٹھیک سے کر لے گا کیونکہ ان کی ڈیفیکلٹی لیول آپس میں ایک سی ہے اور یہ ہم ابھی ہائپوتھیٹیکل سچویشن کی بات کریں اگر سب لوگوں کے اسکور اسی طرح سے آ جائیں کہ جو اسکور ان کا آٹ پارٹ پہ اور جو ایون پہ ہے تو اینڈ میں آپ کے پاس ریلائبلٹی کا میجر کیا آئے گا ہو سکتا ہے کہ ریلائبلٹی بہت انفلیٹیڈ آ جائے آپ کے پاس اینڈ میں جو اسکور ریلائبلٹی کے لیے آئے گا maybe you end up with a perfect one correlation کیونکہ ہر شخص کا جو اسکور آٹ سائڈ پہ ہے وہی اسکور ایون سائڈ پہ جس کا مطلب ہے کہ ایکس ویریبل میں اور وائی ویریبل کی جو ویلوز ہیں بالکل ایک سیکوینس میں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہیں اور اگر دونوں ویلوز ایک دوسرے کے ساتھ انکریز اور ڈیکریز ہو رہی ہیں پرفیکٹ طریقے سے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ویلو جو ہے ریلائبلٹی کی وہ پرفیکٹ ون آ جائے this is going to be an inflated value this is not a real value this is actually an exaggerated value of reliability test most probably is not that reliable that highly reliable as the test has shown کیوں کہ وجہ ہم نے ایک ریلائبلٹی میجر کرنے کا ایسا طریقہ اس ٹیسٹ پہ استعمال کیا جو کہ اسپلٹ ہاف کے لیے سوٹیبل نہیں تھا اسپیڈ ٹیسٹ کے لیے جو بہتر آپشنس ہیں بہتر آپشنز یہی ہیں کہ ہم اس کے لیے test re test reliability calculate کریں یا ہم اس کے لیے آلٹرنیٹ فارمز بنا لیں آلٹرنیٹ یا پیرل فارمز استعمال کرنے سے بھی ریلائبلٹی کا انڈیکس کافی اچھا آ سکتا ہے اس میں غلطی کا یا ایرر کا چانس جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور دوسری جانب اگر ہم ٹیسٹ ریٹیسٹ میتھڈ بھی اختیار کریں تو اس میں بھی وہ پرابلمز نہیں آئیں گے جو کہ اسپلٹ ہاف میں آئے تھے مگر یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے اوکیزنس ہیں جہاں پہ اسپیڈ ٹیسٹ کے لیے اسپلٹ ہاف میتھڈ ہی استعمال کیا گیا اس میں اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیں تو ہم اسپلٹ ہاف کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اسپلٹ ہاف ریلائبلٹی اگر ہم چاہیں اور اسپیڈ ٹیسٹ کے لیے کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کو آلٹرنیٹلی استعمال کریں یعنی آڈ والے آئٹمس اور ایون والے آئٹمس کو ہم دو الگ ٹیسٹ کے طور پہ استعمال کریں بجائے اس کے کہ پورا ٹیسٹ ہم ایک اوکیزن پہ دے اور انالیس کے وقت آڈ آئٹمس کو ایک سیٹ کنسیڈر کر لیں اور ایون کو ایک کنسیڈر کر لیں بہتر ہوگا کہ ہم پہلے سے ہی آڈ آئٹمس کو ایک سیپریٹ سیٹ آف ٹیسٹ میں کنورٹ کر لیں ایون آئٹم کو ہم ایک اور سیٹ آف آئٹمس کنسیڈر کریں اور ان کو دو علیحدہ علیحدہ ہاف کے طور پہ ایڈمنسٹر کریں ٹوٹل ٹائم لمٹ ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیں مثال کے طور پر اگر ایک ساٹھ آئٹمس کا ٹیسٹ تھا تو آپ تھرٹی آڈ نمبر آئٹمس ایک سیٹ بنا لیجیے تھرٹی ایون نمبر آئٹم سے دوسرا سیٹ بنا لیں ٹیسٹ کے لیے ٹائم لمٹ تھی پچاس منٹ آٹ سیٹ کے لیے پچیس منٹ رکھ لیجیے ایون سیٹ کے لیے مزید پچیس منٹ رکھ لیجیے یعنی آپ نے آئٹمس کو بھی دو ہافس میں ڈیوائڈ کر دیا ٹائم کو بھی الگ الگ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آپ دو الگ اوکیزنس پہ کریں گے جیسے آپ ٹیسٹ ری ٹیسٹ میں کرتے ہیں یا آلٹرنیٹ فارمس میں کرتے ہیں اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو آپ اسپلٹ ہاف میتھڈ استعمال کرتے ہوئے بھی اسپیڈ ٹیسٹ کی ریلائبلٹی بہت اچھی طرح سے میجر کر سکتے ہیں اور مختلف جو سورسز آف ایرر ہیں ان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں دو طرح کے ٹیسٹ جن کی نیچر ایسی ہے کہ ریلائبلٹی کا انڈیکس متاثر ہو سکتا ہے وہ ہیں اورل ٹیسٹ اور اسپیڈ ٹیسٹ اورل ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کو امپروو کرنے کے لیے ہم ایک سے زیادہ ریٹرز الیکٹرانک ریکارڈنگ اور پریکٹس استعمال کر سکتے ہیں دوسری جانب اسپیڈ ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کو میجر کرنے کے لیے ہمیں بڑے کیئرفلی وہ طریقہ یا ریلائبلٹی کا وہ میتھڈ منتخب کرنا ہوگا جس سے ہم کم سے کم ایرر کے ساتھ ریلائبلٹی اسیس کر سکیں بہتر تو یہ ہوگا کہ ہم اس طرح کے ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ ری ٹیسٹ یا اکویولنٹ فارم یا آلٹرنیٹ فارمس یا پیرل فارمس کا میتھڈ استعمال کریں لیکن اگر ہم نے اسپلٹ ہاف میتھڈ استعمال کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسپلٹ ہاف کو ایک ٹیسٹ کے طور پہ ایڈمنسٹر نہ کریں بلکہ ہم اس کے آئٹمس کو شروع سے ہی دو حصوں میں تقسیم کر لیں ٹائم لمٹ کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر لیں اور ان کو دو علیحدہ علیحدہ ٹیسٹ کے طور پر ایڈمنسٹر کریں اور پھر ریزلٹس پر ہم دیکھیں کہ ان میں کیا کوریلیشن پایا جاتا ہے اگر ہم ایسا کر لیں گے تو اس سے ہم اپنے ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کو بہت امپروو کر لیں گے اور ہم یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ خاص طور پہ جب ہم نے اورل ٹیسٹ کی بات کی تو ریسرچ سے ہمیں یہ سامنے آیا ہے کہ اگر یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھی جائیں ان کو کیئرفلی ذہن میں رکھتے ہوئے ٹیسٹ کو ڈیزائن اور ایڈمنسٹر کیا جائے تو ریلائبلٹی جو ہے وہ اس کا انڈیکس کافی امپروو کیا جا سکتا ہے relationship between the sample test and the reliability this is an important topic that we will be discussing in this part we know And research has shown, and there is empirical evidence available to suggest, that the characteristics of the sample affect the value of reliability. We know that when we have to measure reliability, we administer the test to a group of people or a sample of the population. Now, the type of sample, the characteristics, the factors operating in the sample, they may and they do affect size of reliability that we are ultimately going to calculate کسی بھی ٹیسٹ کو جب ہم کسی گروپ پر ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو اسی کو اسکورس کو لے کر ہم ریلائبلٹی کی کیلکولیشن یا کمپٹیشن کرتے ہیں وہ سیمپل کون تھا اس میں لوگ کون تھے ان کے ڈیموگرافکس کیا تھے اور باقی ویریبلس ان میں کس کس طرح سے اور کیسے کیسے پائے جاتے تھے اس سے اس بات پہ فرق پڑ سکتا ہے کہ اس ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کیا ہے ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سیمپل کی کم از کم دو چیزیں یا دو کوالٹیز ایسی ہیں جس سے ریلائبلٹی پر اثر پڑ سکتا ہے پہلی تو variability within the sample اور دوسری بات ability level of the sample پہلے بات کرتے ہیں ویریبلٹی کی ویریبلٹی سے مراد یہ ہے کہ جس سیمپل کے اوپر ہم نے ٹیسٹ استعمال کیا کیا وہ بالکل آئیڈینٹیکلی ایک جیسے لوگوں پر مشتمل تھا یا وہ ویریبل تھا اور ان لوگوں میں یا اس گروپ میں مختلف طرح کے مختلف کیریکٹرسٹکس کے مالک لوگ پائے جاتے تھے دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر سیمپل میں بالکل بھی ویریبلٹی نہیں ہوگی تو ریلائبلٹی جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی کم ہو اور بعض ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریلائبلٹی کا انڈیکس زیرو آ جائے دوسری اگر گروپ میں ویریبلٹی ہے اور مختلف کوالٹیز مختلف خصوصیات والے لوگ گروپ میں پائے جاتے ہیں تو ریلائبلٹی کا انڈیکس بہتر ہوگا اور بہتر طریقے سے حاصل کیا جا سکے گا individual differences and we are trying to see that individual difference they are found in the sample we get a there are no individual differences, within the group this being measured then we can not expect to get a guilty why we know the base of the concept of reliability we are using the concept of correlation co Correlation میں ہم کیا کرتے ہیں کو میں ہم دو سیٹ آفس کو لیتے ہیں ان کا آپس میں تعلق یا شپ یا کو ریلیشن کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کوریلیشن سے مراد یہ ہے کہ دو گروپس وہ ایک دوسرے کے ساتھ انکریز اور ڈیکریز ہو رہے ہیں یا نہیں اگر دونوں گروپس یا دونوں سیٹس آف اسکور یا دونوں ویلوز یا یوں کہہ لیجیے کہ ایکس اور وائی اکٹھے انکریز اور اکٹھے ڈیکریز ہو رہے ہیں یعنی ایکس پہ اگر کسی کے اسکورز ہائی آ رہے ہیں تو وائی پہ بھی ہائی آ رہے ہیں اور ایکس پہ لو آ رہے ہیں تو وائی پہ بھی لو آ رہے ہیں تو ہم ایک پازیٹیو کو حاصل کرتے ہیں دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایکس اور وائی کے اسکور جو ہیں وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں انکریز اور ڈیکریز ہو میرا اسکور اگر ٹیسٹ ایکس پر ہائی ہے اور وائی پہ لو اور آپ کا بھی اسکور اسی طرح سے ایک ٹیسٹ پہ ہائی اور دوسرے پہ لو اور تمام گروپ کے اسکور اسی طرح سے آ رہے ہیں تو ہمیں ایک نیگیٹو کوریلیشن مل جائے گا جو چیز امپورٹنٹ ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ اسکورس کو ویری کرنا چاہیے اور اسکورس کب ویری کریں گے اسکورس اسی وقت ویری کریں گے when we have people of different abilities different level different characteristics in the sample اگر تمام لوگ آئیڈینٹیکلی ایک سے ہوں گے ایک ابلیٹی کے ہوں گے ایک جیسا اسکل ایک جیسا نالج بالکل ایک سے ہوں گے مینٹل لیول بھی ان کا ایک سے ہوگا ہر ابلٹی ان کی ایک سی ہوگی ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ تو کویلیشن کیا آئے گا اگر آپ دو ٹیسٹ کا یا دو سیٹس آف اسکورس کو لے اور ان کا کوریلیشن کیلکولیٹ کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ٹیسٹ کے اوپر ہر کسی کا اسکور آئیڈینٹیکل ہے یا ہر کسی کا اسکور آپ کہہ لیجیے کہ زیرو ہے اور یہ بالکل ایک ہائپوتھیٹیکل ایکسٹریم ایگزامپل ہے اگر سب کا اسکور زیرو آ جائے تو ریزلٹنگ ویلو کیا آئے گی کو کی اگر دونوں میں کوئی فرق نہیں آ رہا آئیڈینٹیکل اسکور آ جائیں تو آپ کی کوریلیشن کی ویلو کیا ہوگی اگر اپنے ذہن میں اسکیٹ اپ پلاٹ یا کوریلیشن کے گراف کو یاد کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جب اسکور بڑھ اور گھٹی نہیں رہے تو پھر کوریلیشن کی بھی کوئی شکل سامنے نہیں آتی جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر گروپ میں ویریبلٹی نہیں ہوگی انڈیویجل ڈفرینس موجود ہی نہیں ہوں گے تو ریلائبلٹی بھی اول تو ہو سکتا ہے کہ بہت کم آئے اور بعض ایکسٹریم صورتوں میں زیرو بھی آ سکتی ہے so what is the solution of the problem the solution of the problem is that when we are forming or selecting sample that represents the population we should very carefully ensure that the sample has people of different levels different levels of knowledge different levels of ability and different variables in question اگر ہم ایک سے ہی لوگ لے لیں گے آئیڈینٹیکل لوگ لے لیں گے تو ریلائبلٹی ہمارے پاس کچھ خاص اچھی ویلو کے ساتھ نہیں آئے گی the second characteristic of the sample that may affect the size of reliability is the ability level of the sample just like in case of variability and individual differences what we are trying to sear but at the same we should remember the level should not be too different اگر ہم کوئی ٹیسٹ کسی گروپ کو دے رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی ویریبلٹی ہونی چاہیے مختلف لیولس کے لوگ اس میں آنے چاہیے دوسری جانب ہمیں ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ لیولس اتنے مختلف نہ ہوں کہ جب ہم ٹیسٹ کے اسکورس کو آخر میں لیں اور ان کا اسٹیٹسٹیکل ٹریٹمنٹ کریں تو بالکل ہی مختلف ڈائریکشن میں اور مختلف شیپ میں وہ اسکورس جا رہے ہوں کیونکہ الٹیمیٹلی جب ہم نے سیمپل کو ٹیسٹ دیا تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم شاید نارمس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہم ایک گروپ کو دوسرے گروپ کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جہاں پہ گروپ کو انڈیویجل ڈفرینس کے حساب سے ہیٹروجینس ہونا چاہیے کسی حد تک وہاں پہ ابلٹی کے حساب سے اس کو ہوموجینس بھی ہونا چاہیے یعنی اگر آپ ایک سیمپل منتخب کرتے ہیں اور اس کے اوپر ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہاں اس میں بہت سے لیولس کے لوگ ہوں ہیٹروجینس گروپس ہونے چاہیے لیکن جو مختلف گروپس لیے ہیں ان کے اندر ویریبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے مثلا آپ نے مختلف کلاسز کے یا مختلف گریڈس کے اسٹوڈینٹس لے لیے تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ چوتھی کلاس سے لے کے نویں کلاس تک کے بچوں کے لیے ایک ٹیسٹ بنایا جائے تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس سیمپل میں مختلف کلاسوں کے لوگ تو موجود ہیں اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ وہ اسی کلاسز کے لیے بنایا گئے تھے لیکن ہر کلاس کے اندر بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سیمپل ہم نے کسی ایک جگہ سے منتخب کیا ہے اور اس کو ہم نے جنرلائز کرنا ہے باقی ساری پاپولیشن پہ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو گروپس پائے جاتے ہیں ان کے اندر جو سب گروپس پائے جاتے ہیں یا جو ان کے اندر انڈیویجلس پائے جاتے ہیں ان میں جو ابلٹی جس کی ہم میجرمنٹ کر رہے ہیں اس کے حساب سے سملیرٹی بھی ہونی چاہیے ان کو مختلف بھی ہونا چاہیے اور ان کو کچھ کریکٹرسٹکس کے حساب سے سملر بھی ہونا چاہیے دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ جہاں ان میں بنیادی ڈفرینس موجود ہونے چاہیے مثال کے طور پہ آپ اگر جینڈر کو انکلوڈ کریں گے تو میل اور فیمل کا ڈفرینس بھی ہو سکتا ہے مختلف گریڈ لیولز کا ڈفرنس بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر ود ان دوز گروپس بہت زیادہ ویریشن نہیں ہونی چاہیے اسی طرح کا گروپ ہونا چاہیے جس طرح کی پاپولیشن سے ہم نے اس کو منتخب کیا چنانچہ جس سیمپل سے ہم ریلائبلٹی کو میجر کرنے جا رہے ہیں اس کو بہت احتیاط سے منتخب کرنا چاہیے first of all we know and we should not have any confusion about this the sample should be a true representative of the population we should try to ensure the sample contains maximum characteristics from which it has been chosen it should not be simpleton segment of the population are over represented or under represented sample میں پاپولیشن کی تمام خصوصیات ہونی چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی خاص خصوصیت والے لوگ یا کسی خاص ڈیموگرافک بیک گراؤنڈ والے لوگ زیادہ ہوں اور کسی خاص سیگمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت کم ہوں یا ہوں ہی نہ سب گروپس کو شامل کرنا چاہیے سب کیریکٹرسٹکس کو شامل کرنا چاہیے یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ بالکل ایک ہی جیسے لوگ ہوں ایک ہی بیک گراؤنڈ والے لوگ ہوں ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی خاص ویریبل جو ہے وہ اس میں اہمیت رکھتا ہے جس کی موجودگی اس سیمپل میں ہونا ضروری ہے تو ڈیفینیٹلی ہم چاہیں گے کہ وہ خصوصیت تمام ممبرز آف دا سیمپل میں موجود ہو مثلا آپ نے اگر ایک ٹیسٹ بنایا فار اربن پاپولیشن تو سیمپل کے اندر ویریبلٹی لانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کہیں کہ پاپولیشن میں تو اربن لوگ بھی ہیں اور رورل لوگ بھی ہیں اور ریموٹ ایریاز سے بھی رہنے والے لوگ موجود ہیں the test is meant for urban population therefore the sample should be selected from the urban segment of the population دوسری جانب آپ ایک ویولیبلٹی کا ٹیسٹ بنا رہے ہیں تو وہ ٹیسٹ آپ نے لوگوں کے لیے بنانا ہے جو پڑھ لکھ سکتے ہیں اس میں ویریبلٹی لانے کی ضرورت نہیں کہ پاپولیشن میں تو لٹریٹ لوگ بھی ہیں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں بہت کم پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں سب کو شامل کیا جائے ان کو سب کو شامل کرنے سے ٹیسٹ کا پرپز جو ہے وہ بہت ہو جائے گا ہمیں صرف انہی لوگوں کو لینا ہے جو اس پرپز پہ فٹ آ رہے ہیں جس کے لیے کہ ٹیسٹ بنایا گیا اسپیشل ریزننگ ہو سکتی ہے میتھمیٹیکل ابلیٹی ہو سکتی ہے اگر آپ نے خاص سیگمنٹ آف پاپولیشن کے لیے ٹیسٹ بنایا ہے تو سیمپل میں بھی وہی سیگمنٹ آنا چاہیے but if you have design the test for all types of people then the sample should contain maximum characteristics of the population we should have educated less ایجوکیٹریٹ وی شوڈ ہیو میل فوری body for example children age between three to six years then the sample should contain children same age level پہ پھر ویریبلٹی اہمیت نہیں رکھتی بلٹی اہمیت رکھتی ہے چنانچہ ہمیں سیمپل کی سلیکشن میں احتیاط کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں ویریبلٹی بھی ہو انڈیویجول ڈفرینسز ہوں جہاں ان کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ جس ابلٹی لیول کے لیے ہم بنا رہے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے اگر ان چیزوں کو ہم ذہن میں رکھ لیں گے تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری ریلائبلٹی جو ہے وہ پہلے سے بہتر حاصل ہوئی اگر ہم ان چیزوں کو ذہن میں نہیں رکھیں گے اور سیمپل کو کیئرفلی سلیکٹ نہیں کریں گے تو ریلائبلٹی کا انڈیکس بھی متاثر ہو جائے گا اگر ان باتوں کو ذہن میں رکھا جائے ٹیسٹ کو کیئرفلی ڈیزائن کیا جائے سیمپل کو اچھی طرح سے سلیکٹ کیا جائے ورڈنگ کو ایڈمنسٹریشن کو ٹیسٹ ٹیکر کی پرسنالٹی کو ایگزامنر کی پرسنالٹی کو اگر ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ٹیسٹ ڈیولپمنٹ اور ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ریلائبلٹی کا کوئی ایفیشنٹ ہمیں اچھا حاصل نہ ہو کیونکہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ سورس آف ویریئنس ہو سکتی ہیں ریلائبلٹی میں جتنا زیادہ ہم ان کو کنٹرول کر لیں گے جتنا زیادہ ان کا ہم حل اپنے پاس سے اختیار کر لیں گے اتنا ہی ہمارا ریلائبلٹی کو ایفیشنٹ بہتر ہو جائے گا اسٹینڈرڈ ایرر آف میجرمنٹ اور S E M this is another concept that you should be with with reference to reliability reliability جب ہم میجر کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ایک اور تصور کا استعمال بھی کرتے ہیں اکثر ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن میں اور وہ اسٹینڈرڈ ایرر آف میجرمنٹ کا کانسیپٹ ہے standard error of measurement is defined as an index of the amount of error in a test or measure the standard error of measurement is a standard deviation of a set of observation for the same test اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیلکولیٹ کی گئی اسٹینڈرڈ ڈیویشن کس چیز کی ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر ایک ٹیسٹ کو کوئی شخص انفینٹ ٹائمس کے لیے لے اور اس کو بار بار بار بار آپ اس ٹیسٹ کو اور ہر دفعہ آپ کا اسکور حاصل کیا جائے اور پھر ان تمام اسکورس کی ایوریج کیلکولیٹ کی جائے اور اس کی اسٹینڈیویشن کیلکولیٹ کی جائے تو اس کو ہم اسٹینڈرڈ ایرر آف میجرمنٹ کا نام دیں گے ایس سی ایم کی کیلکولیشن کے لیے ہمیں دو چیزیں درکار ہیں ٹیسٹ کی اسٹینڈرڈیویشن اور اس کی ریلائبلٹی جو کہ عموماً ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی ہوگی اس فارمولے کو اگر ہم استعمال کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں S D T refers to the standard deviation of the test score and R T T is the reliability coefficient اگر ان دونوں ویلوز کو آپ استعمال کر لیں اس فارمولے میں لے کر تو آپ کو اسٹینڈرڈ ایرر آف میجرمنٹ حاصل ہو جائے گا the S E M value indicates the standard deviation of the normal distribution of the test scores for infinite number of times یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انگنت انفینٹ لامت نمبر آف ٹائمس کے لیے اگر کوئی شخص ٹیسٹ دے اور تمام ٹیسٹ کی ایوریج اور اسٹینڈیویشن کیلکولیٹ کی جائے تو ایک ان کو لیتے ہوئے نارمل ڈسٹریبیوشن کرو بنے گا اور اس میں جو مین ہوگا وہ ایک ہائپوتھیٹیکل آئیڈیل مین ہوگا اور اس کی اسٹینڈرڈ ایویشن جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ایرر آف میجرمنٹ ہوگی اب آپ کو یہ بات شاید یاد ہوگی کہ نارمل ڈسٹریبیوشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایریاز کو مختلف اسٹینڈرڈ ایویشن کے حساب سے تقسیم کر دیا جاتا ہے اور جو بھی ایوریج ہے one standard deviation below that average and one standard deviation above that average ہمارے پاس میکسیمم نمبر آف پیپل ہوتے ہیں سکسٹی ایٹ پرسینٹ کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ اس ریجن میں پائے جاتے ہیں چنانچہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ ہمارا مین جو ہے ایک ٹیسٹ کا وہ نائنٹی آیا مثلا ایوریج آئی کیو اس ٹیسٹ کے مطابق نائنٹی تھا اور اس کا اسٹینڈرڈ آف میجرمنٹ یا اس کی ڈیویشن ٹین تھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میکسیمم لوگ یعنی سکسٹی ایٹ پرسینٹ کے قریب لوگ جو ہیں ان کا آئی کیو اس ٹیسٹ پر ایٹی اور ہنڈریڈ کے بیچ میں ہوگا کیونکہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اس کی ٹین تھی اور مین اس کا نائنٹی تھا one standard deviation below the mean eighty اور ون اسٹینڈرڈ دا مین ہو گیا ون ہنڈریڈ کا اسکور یہاں پہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ بعض سچویشن میں ریلائبلٹی کو کے کوفیشن کو استعمال کرنے کے بجائے اسٹینڈرڈ ایئر آف میجرمنٹ کے کانسیپٹ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے جب ہم مختلف ٹیسٹ کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے تو اس وقت ہم کسی مرحلے پہ دوبارہ سے دیکھیں گے کہ اسٹینڈرڈ ایرر آف میجرمنٹ کو مختلف ٹیسٹ جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے پروسیجر میں کوٹ بھی کرتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں دو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں ٹیسٹ کے بارے میں اور بھی معلوم ہونی چاہیے وہ یہ کہ ریلائبلٹی کی میجرمنٹ کی تو ہم بات کرتے ہیں لیکن ریلائبلٹی کا اچھے سائز کا کوفیشنٹ کیا ہے عام طور پہ جتنے ریسرچرز ہیں اور جو ٹیسٹ ڈیویلپرز نے لکھا ہے اور ان کی ریسرچ سے بھی ظاہر ہوا اگر آپ کے ٹیسٹ کی ریلائبلٹی پوائنٹ سیون زیرو سے لے کے پوائنٹ ایٹ زیرو کے درمیان میں ہے تو اس کو خاصا اچھا ریلائبلٹی کا کوفیشن سمجھا جاتا ہے بعض ٹیسٹ کی ریلائبلٹی اس سے زیادہ بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے اور بعض ٹیسٹ میں خاص طور پہ ٹرانسلیٹڈ ورژنز میں ہمیں ریلائبلٹی کم بھی دکھائی دیتی ہے تو اگر تو ریلائبلٹی جو ہے پوائنٹ سیون سے لے کے پوائنٹ ایٹ تک کہیں پہ جا رہی ہے تو ایکسیپٹیبل ویلو ہے اور بعض صورتوں میں پوائنٹ سکس زیرو بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم بہت احتیاط کے ساتھ اپنے ٹیسٹ کو ڈیزائن کریں ایڈمنسٹر کریں اور اس کے حساب سے ہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ریلائبلٹی کی میجرمنٹ کریں ریلائبلٹی کو انہانس کرنے کے لیے اس کو امپروو کرنے کے لیے بہتر بنانے کے لیے ان تمام ویریبلس کو ذہن میں رکھنا چاہیے جن کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں ٹیسٹ ٹیکر ویریبل کو ایگزامینر ویریبل کو ٹیسٹ کانٹینٹ کو ٹیسٹ فارمیٹ کو اور ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کی سچویشن کو اگر ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا جائے ان کے بارے میں کیئر کے ساتھ ان کا انتخاب کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا ریلائبلٹی کا کوئی ایفیشنٹ اچھا نہ آئے لیکن امپورٹنٹ یہ چیز نہیں ہے کہ ہم نے ریسرچ کر کے اپنے کوفیشن کو بہتر بنانا ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں اسیس کرنا ہے کہ ہمارے ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کتنی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ریلائبلٹی جو ہے it is an essential ingredient of a test or measure آئندہ مختلف مواقع پہ مختلف سیشنز میں ہم اور ایسے انگریڈینٹس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جہاں ریلائبلٹی اہم ہے وہاں ویلڈیٹی کی اہمیت کیا ہے یہ سب کچھ آئندہ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ